اے شرک کرنے والو یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے